حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کی جلد غایت درجہ نرم و نازک آبدار اور تابدار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم و گداز رخساروں والے تھے ان پر ہمہ وقت تازگی اور بشاتت کی کلیاں چٹکتی محسوس ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بہت ابھرے ہوئے تھے اور نہ بہت دھنسے ہوئے کمال اعتدال اور جمال توازن کا شاہکار تھے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول ان میں ایسی سرخی تھی کہ گلاب کو پسینہ آ جائے ایسی چمک تھی کہ چاند بھی شرما جائے ایسا گداز تھا کہ شبنم بھی پانی بھرتی دکھائی دے اور ایسی نرماہٹ تھی کہ کلیوں کو بھی حجاب آئے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم کی نگاہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکشش سرخ و سفید رخساروں کی زیارت کرتی تو ان کی شیفتگی و فریفتگی لائے کے رشک حد تک بڑھ جاتی ان میں سے ہر ایک بے ساختہ عشق و محبت کے جذبات سے کیف و نشات حاصل کر کے پکار اٹھتا فدا کا امی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں غیر موضوع بلندی نہ تھی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گوشت کم تھا اور ان کی جلد نرم تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے